تعزیت کا بیان تعزیت کے لغوی معنی ہیں مردے کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی کرنا جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ اور رشتہ داروں کے پاس تعزیت کے لیے جانا سنت ہے حضور اخبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت یعنی عزت کا جوڑا پہنائے گا حضور اخبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسے اس کی مثل ثواب ملے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کرات سواب لکھے گا تعزیت سے متعلق اہم مسائل تعزیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکرو ہے کہ غم تازہ ہوگا مگر جب تعزیت کرنے والا یا وہ جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر تعزیت کرنے والے تک موت کی خبر نہ پہنچنے کی وجہ سے علم نہیں تو تین دن کے بعد بھی تعزیت کرنے میں حرج نہیں افضل یہ ہے کہ تعزیت دفن کے بعد قبر سے پلٹ کر ہو اور اگر دفن سے پہلے تعزیت کریں تو بھی بلا کراہت جائز ہے مؤثب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب سے تعزیت کریں چھوٹے بڑے مرد عورت سب سے تعزیت کریں لیکن عورت سے عورت کے محارم ہی تعزیت کریں یا عورت تعزیت کرے تعزیت میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اسے اپنی رحمت میں ڈھانپے اور تم کو صبر کی توفیق اور مصیبت پر عطا فرمائے زور دس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ میں تعزیت فرماتے تھے کہ للہ ما اخذا و آتا و کلو شعین اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو اس نے لیا اور دیا اور اللہ کے نزدیک ہر چیز مقررہ مدت کے ساتھ ہے میت کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں اس میں کوئی حرج نہیں قبرستان میں تعزیت کرنا بدت ہے اور دفن کے بعد میت کے گھر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا اگر اتفاقن ہو تو حرج نہیں لیکن اس کی رسم نہ کرنا چاہیے اور دفن سے پہلے یا دفن کے بعد یا اور کسی وقت تعزیت کے لیے میت کے مکان پر لوگوں کا مجمع کرنا پسندیدہ نہیں اور کریں تو گناہ بھی نہیں جو ایک مرتبہ تعزیت کر رہا ہو اسے دوبارہ تعزیت لیے جانا مکرو ہے میت کے گھر والوں کو تین دن تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر جائیں جائز ہے مگر ترک بہتر ہے اور یہ اس وقت ہے کہ فرش بچھا کر اور آرائش کے ساتھ تکلفات نہ کرنا ہو ورنہ منع ہے میت کے پڑوسی یا رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اسرار کر کے کھلائیں میت کے گھر والوں کے لیے جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور کھانا انہی کے لائق مقدار میں بھیجا جائے زیادہ نہ بھیجا جائے یہ کھانا میت کے گھر والوں کے علاوہ اور لوگ نہیں کھا سکتے اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے تعزیت کے لیے اگر رشتہ دار عورتیں جمع ہو کر روتی پیٹتی اور نوحہ کرتی ہیں انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد کرنا ہے نوحہ یعنی بلند آواز سے رونا پیٹنا چلانا نوحا یعنی بلند آواز سے اور زور سے چیخنا چلانا رونا پیٹنا واویلا کرنا اس کو بین بھی کہتے ہیں یہ افعال زمانہ جاہلیت کے ہیں اور بالاجماع ناجائز اور حرام ہیں ایسا ایسا کرنے والے مرد اور عورت آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوں گے نوحا یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے بلند آواز سے چیخ کرونا کہ جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے یوں ہی بابیلا یعنی و مصیبتہ کہہ کر چلانا حرام ہے کریبان پھاڑنا منہ نوچنا بال کھولنا سر پر خاک ڈالنا سینہ کوٹنا ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ضرور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار فرماتے ہیں کہ جو منہ پر تمانچہ مارے اور گربان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں چار کام زمانہ جاہلیت کے ہیں جن کو وہ نہ چھوڑیں گے اپنے حسب سلسلہ خاندان پر فخر کرنا دوسرے کے نصف خاندان پر تان کرنا ستاروں کی چال سے بارش کی امید کرنا اور نوحہ کرنا پھر فرمایا کہ نوحہ کرنے والی نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر کتران یعنی گندک کا کرتا ہوگا اور خارش یعنی کھجلی کی چادر ہوگی صحیحین میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سر منڈوائے یعنی کسی کے مرنے پر سر منڈوائے جیسے ہندو قوم کے لوگ بدرا کرتے ہیں نوحہ کرنے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے بری ہوں حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے پہاڑ اے میری اے میرے سردار یا اسی قسم کے کوئی دیگر الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میت پر دو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس میت کے سینے میں مکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا ایک عورت اپنے بیٹے کے انتقال پر رو رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی میت پر روتا ہے تو اس کے رونے سے میت کے بھی آنسو نکل آتے ہیں تو اے خدا کے بندو اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دو حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب تبرانی المتوفی تین سو ساٹھ ہجری نے روایت کی کہ مدرجہ بالا حدیث میں جس خاتون کا ذکر ہوا ان کا نام حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے روایت ہے کہ وہ حدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھیں اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے روئیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے کہ دنیا میں زندگی تک تو اپنے ساتھی سے اچھا سلوک اور مرے پیچھے دو پھر ارشاد فرمایا کہ ترجمہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ یعنی دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پاک ہے کہ تمہارے رونے پر تمہارا مردہ رونے لگتا ہے تو اے خدا کے بندو اپنی اموات کو عذاب نہ کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں دو صفوں کے درمیان ہوں گی اور وہ دو صفیں اہل جہنم کی ہوں گی جن میں سے ایک صف ان نوحہ کرنے والیوں کے دائیں اور ایک صف بائیں ہوگی تو وہ نوحہ کرنے والیاں جہنم والوں پر کتے کی طرح بھونکیں گی